کی زبان سے اپنے پروگراموں کی تعریف سن کر بڑا حوصلہ ہمیں ملا اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ محنت رائے نہیں جا رہی ہے لکھنئی اردو سروس سننے والے ہزاروں سامعین آپ کی آواز کے دیوانے ہیں خاص طور سے ہمارے پاکستانی سامعین تو آپ کی آواز کو بے حد پسند کرتے ہیں آپ ان کی محبوب گلوکارہ ہیں وہ کس قدر آپ پر والا و شہدہ ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے کر نہیں ہے اور وہ جس طرح سے مجھے پیار کرتے ہیں اسی طرح میں بھی ان لوگوں سے پیار کرتی ہوں اور ان کی ہمیشہ آشیرواد چاہتی ہوں میں پاکستان اور ہندوستان یہ ایک ہی حصہ سمجھتی ہوں اور وہاں کے کلاکار جو ہیں اور یہاں کے جو کلاکار ہیں میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ وہاں کے کلاکار یہاں آئیں ہمیں ملے ہم بھی وہاں جا سکیں چونکہ کلاکار کے لیے کوئی ایسا بندھن نہیں ہوتا ہے اور کوئی پالیٹکس جی آپ نے گائے یہ تو ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ یہ ہر نغمے کو سنائیں یا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ فلاں گیت کو بنا دیجیے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کے کچھ نغمے اگر چن لیں اور تھوڑے سے تعارف کے ساتھ کچھ ایسے نغمے جو آپ کو زیادہ پسند مجھے میرے جو فلمی گیت پسند ہیں اس میں آج کل جو بیتی نہ بتا ہی رہنا آر ڈی برمن کا گانا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں اسی کی ایک دو لائن آپ کو سنا دیتی ہوں اور ایک ابنان پکچر آنے والی ہے جس کے ریکارڈ شاید ابھی تک آئے نہیں اس میں ایس ڈی برمن جی کا میوزک ہے ایک گانا ہے میرا مجھے ایک دو ہی اس کے لائن یاد ہے میں آپ کو سناتی ہوں مجھے بہت پسند ہے پیا بینا پیا بینا کو ایک بہت ہی پاپولر گانا سناتی ہوں ان کے جو سنگیتکار تھے انہوں نے جب یہ گانا بنایا تھا تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ لتا بیٹا یہ میرا گانا بہت چلے گا پر مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہ جو ان کے جو میوزک پاپولر ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ بیچارے آج نہیں ہیں تو میں آپ کو سناتی ہوں ہندی لوگوں نظمیں اگر آپ کو یاد آ رہی ہوں ورنہ سننے والے کہیں گے کہ لتا جی نے ہمیں اپنے پرانے نغمے نہیں سنائے اپنی پسند کے تو کچھ پرانے گیت اگر آپ کو یاد آ رہی ہوں اب میں آپ کو ایک بہت ہی میرا پاپولر گانا سناتی ہوں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے یہ گانا جب کھیم چند پرکاش جی نے بنایا تھا تو گانے کے خلاف سب لوگ ہو گئے تھے جب یہ پکچر ریلیز ہوئی کہنے لگے کیا لمبا گانا بنایا ہے اس گانے کی وجہ سے پکچر ہماری فلاپ ہو گئی اور وہ اتنے بیچارے پریشان ہو گئے اس وقت وہ بہت بیمار تھے اور جب یہ گانا پاپولر ہونے لگا اس وقت ان کی موت ہو گئی تو سنیے خون Thank you. کچھ شعر بھی سنا دیجیے ہمارے سننے والوں کو چونکہ آپ نے تو غزلیں بھی بڑی خوبصورت گائی ہیں غالب کے غزلوں کا ایک کلپی جو آپ کے بھائی کی میوزک میں آیا اس میں بھی آپ کی غزلیں ہمارے سننے والوں نے بہت پسند کی ہیں بہرحال یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کیا سنانا چاہیں گے یہ مجھے بہت پسند ہے اور رگنات کو بھی پسند ہے یہ راگ ہی مجھے پسند ہے اس لیے یہ غزل میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں کچھ تو ٹھیک ہے اقبال کی بڑی مشہور غزل ہے وہ آپ نے گائی ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اسے سننے والوں نے بے حد پسند کیا ہے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی سننے والے تو یوں کہیے کہ فدا ہیں اس پر کبھی آئے حقیقت منتظر نسرا لباس سے مچاس میں کبھی حقیقت منتظر نظر لباس لتا جی آپ کی آواز اور تمام حسن ہمارے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے اب میں چاہوں گا کچھ سوالات آپ سے اور کر لوں آپ کی کے ساتھ کبھی کبھی آپ فلم یا دیکھتی ہوں یا ریڈیو سنتی ہوں کیا ان دونوں کے لیے آپ کے لیے وقت نکل آتا ہے اگر آتا ہے تو فلمیں فلم میں کس قسم کے ہیرو آپ پسند ہیں ہمارے اداکاروں کے بارے میں کچھ کہیے میں فلم بہت کم دیکھتی ہوں پر جیسے ہمارے دلیپ کمار ہیں وہ میرے بہت پسندیدہ کلاکار ہیں اشوک کمار اور موتی لال جی ان کا بھی مجھے کام بہت پسند تھا مینا کماری جی میری سب سے بڑی مطلب پسند کی کلاکار تھی اور آج کل مجھے جیا بہادری بہت پسند ہے نیا ہیرو کون سا پسند ہے آپ کو مجھے دھرمیندر کا کام اچھا لگتا ہے آج کل کے لتا جی آپ کے نور جہاں جو ہمارے پاکستان کی بہت مشہور مغنیاں ہیں ان سے آپ کے تعلقات آپ کی دوستی بہت مشہور رہی ہے ان کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گی جی ہاں نور جہاں جی پہلی مرتبہ کولہا پور میں ملی تھی جب میں کچھ پندرہ سال کے تھے ہم میں جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں ایک ہندی پکچر وہی پروڈیوسر بنا رہے تھے جس میں نور جہاں جی ہیروئن تھی اور میں ایک چھوٹی سی لڑکی کا رول کر رہی تھی جب میں پہلی مرتبہ ان کو اسٹوڈیو میں ملنے گئی تو نیچرلی مجھے تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب عزت اور میں ان کا گانا بہت ہی پسند کرتی ہوں تو میں ایک دم چپ ہو گئی اور وہاں بیٹھی رہی تو ہمارے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے آ کے کہا کہ نور جہاں جی یہ لتا ہے اور بہت اچھا گاتی ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہم بھی سنیں گے تو میں نے ان کو ایک کلاسیکل چیز جے جیونتی راگ میں سنائی تھی تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بھائی محنت کرو اگر محنت کرو گی تو تم بھی ہماری طرح سنگر بن جاؤ گی اور وہی میں نے ان کی بات یاد رکھی میں اس کے بعد تو ان کو زیادہ مل نہیں سکی ایک مرتبہ میں میرے خیال سے انیس سو باون میں ان کو ملنے کے لیے واگا بارڈر گئی تھی اور ہم لوگ شاید ایک آدھا گھنٹہ وہاں مل سکے تھے اس کے بعد پھر میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی پر اس کے بعد ہم لوگ ٹیلی فون پہ وغیرہ باتیں کرتے تھے لیٹرس بھی لکھتے تھے اور وہ ہمیشہ مجھے بہت ہی مطلب پیار کرتی رہی ہیں اور میں ان کو ہمارے فلم میوزک میں بھی ان کے گانے سن سن کے ہی میں نے کیسے بول کہنے چاہیے یہ سب میں نے سیکھا ہے اور میں ان کا گانا بہت پسند کرتی ہوں پاکستان جانے کے بعد تو میں نے ان کے زیادہ گانے سنے نہیں ہیں پر ایک چنوئی ان کی پکچر تھی اس کے مجھے گانے بہت پسند تھے اور دوپٹہ ایک انتظار پکچر تھی اس کے بھی گانے بہت اچھے تھے پر جب وہ ہندوستان میں تھی تو ایک شام سندر کی پکچر تھی مجھے معلوم نہیں کیا اس پکچر کا نام تھا گاؤں کی گوری شاید اس میں ان کے کے دو چار گانے تھے تھے وہ مجھے بہت پسند پاکستان ایک اور گلوکار ہیں مہدی حسن ان کے بارے میں یہ آپ سے منسوخ کیا جاتا ہے یہ جملہ کیا آپ ان کو بہت پسند کرتی ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں ان کی تعریف کے لیے میرے پاس تو کوئی شک نہیں ہے وہ بہت بڑے کلاکار ہیں میں میری صبح ان ان کی آواز سے ہوتی ہے اور رات بھی میں صبح ان ان اٹھ کے کا ٹیپ سنتی ہوں مجھے ان کا گانا بے حد پسند ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ غزل میں اتنی بڑی کرانتی اور کسی نے نہیں کی ہے وہ غزل میں انہوں نے پورا ایک نیا اپنا ڈھنگ لایا ہے اور وہ جس انداز سے غزل گاتے ہیں میرا خیال ہے اور کوئی نہیں گا سکتا یہ ان کا بہت بڑا پن ہے کہ وہ میرے گانے کی تعریف کرتے ہیں میں تو اپنے آپ کو سنگر سمجھتی نہیں ہوں چونکہ ہم تو فلموں میں گاتے ہیں اور فلمی گانے وہی ہوتے ہیں جو میوزک ڈائریکٹر بناتے ہیں ہم لوگ گا دیتے ہیں اس میں ہمارا کوئی اپنا کریشن نہیں ہوتا ہے مہندی حسن میرے حساب سے بہت ہی اونچے کلاکار ہیں آپ نے مہندی حسن پاکستانی گلوکار کے بارے میں جن تاثرات کا اظہار کیا ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ غزل جو آپ کو ان کی بہت پسند ہے وہ گنگنا دیجیے ایک بہت ہی ذاتی سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں لتا جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو وہ یہ ہے کہ کہ آپ نے شادی شادی کی ابھی تک میں تو یہ سمجھتی ہوں جنم شادی اور مرتب یہ تین چیزیں جو ہے یہ سنوگ سے ہوتی ہیں اس کو آدمی سوچ کے نہیں کر ہے اور یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے اردو سروس کو بلکہ آپ نے وعدہ چونکہ کیا تھا اردو سروس کے لیے کہ آپ انٹرویو دیں گے اور آپ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاکار کو اپنے وعدے بھی یاد رہتے ہیں آخر میں میں آپ کا شکریہ اس انٹرویو کو اس میں مجھے بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی اچھا لگا میں آپ کا ہی شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہمارے سب سننے والوں کو بھی میں دھنیواد دیتی ہوں اور آپ بدائی لینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا گیت سناتی ہوں ایک پیار کا ہے ہے موجوں کی روانی ایک پیار کا نو ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں اچھا جی آخر میں پھر ایک بار شکریہ قبول فرمائیے آپ نے یقیناً بہت قیمتی وقت ہمیں دیا لیکن یہ کہ ہمارے سننے والوں کی ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی اور آپ کا وعدہ بھی بہت بہت شکریہ نمسکار